ابو سناد اور صالح نے آرج سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یقیناً غفار اسلم مزینہ اور جو لوگ جوہینہ سے ہیں یا آپ نے فرمایا جوہینہ اور جو لوگ مزینہ سے ہیں یعنی خود آ کر اسلام قبول کرنے کی بنا پر قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اسد قے اور غطفان سے بہتر ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چار سو بیالیس